جناب شعبی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سے گزرے تو صحابہ نے اس پر صف بنائی یعنی جنازہ پڑا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چار تکبیریں کہیں ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے شعبی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کس نے بیان کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک سقہ یعنی قابل اعتماد شخصیت نے جو اس جنازے میں حاضر تھی یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھیانوے